بولا مجھے زیبا ناؤ کے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نی بجتی مٹی سے بنا جو بودار گارے سے تھی